یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کر کے فرمایا مہینہ انتیس کا ہوتا ہے یعنی اشارے سے کہا مہینہ اس طرح اس طرح اور اس طرح یعنی تین دہائیاں ہوتا ہے اور کہا اس کی گنتی پوری کرو اور تیس کا لفظ نہیں بولا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ایک